سیدی مشری محبوبی جدید زمانہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ مجھ کو طوفانوں میں بھی ساتھوں میں مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل میں کی جانب جان بر لے چلا ان کی جانب برف طرف لے چلا میری کشتی کا میرا غم نا خدا میری کشتی کا میرا خدا کس کی جانب لے چلا اللہ کی جانب ہماری منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم دنیا میں جو بھیجے گئے تو اللہ کی معرفت اور محبت اس کو پانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے نا اور اس ناخدا کس کو کہتے ہیں کشتی چلانے والے ہے نا آپ کہیں گے کہ خدا تو سنا ہے ناخدا کیا ہوتا ہے ناخدا بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کوئی خدا نہیں ناخدا مانے کشتی چلانے والا اصل یہ لفظ تھا پہلے خدا ناؤ خدا اصل میں فارسی لفظ ہے اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو خدا حافظ خدا حافظ کا لفظ ہے یہ ہماری شریعت میں شریعت اسلام میں اس کا وجود نہیں تھا یہ اہل فارس نے اس کو اپنایا خدا حافظ تو دعا کے طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے فرماتے تھے کہ کروڑوں کی کروڑوں کا موتی چھوڑ کر کنکر پتھر کیوں اختیار کرتے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملو تو سلام کرو جب جدا ہو تو سلام کرو افسلام سلام کو پھیلاؤ ہے نا بہت بہترین دعا ہے تو آپ سب حضرات تو جانتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنا من تمسک کبھی سنتی عند فسادی امتی فلاح اجر امی ات شہید جس جس زمانے میں مفہوم ہے جس زمانے میں میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنا سو شہید کے برابر سوال بتائیے آدمی ایک دفعہ ہی تو شہید ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کیسی کرم نوازی ہے اور سنت کا کیا انعام ہے سنت کتنی قیمتی چیز ہے ایک سنت کو زندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی محبوب ہستی تھے کہ آپ کی ایک ایک ادا پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بڑے انعامات رکھے سو شہیدوں کا ثواب بتائیے ایک شہید کا ثواب تو ہم حاصل کر سکتے ہیں چلو بھائی جان دے دیا میدان جہاد میں سو شہید کا ثواب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس ان سنتوں کو زندہ کرتے جائیے جن سنتوں کو آج لوگ چھوڑ رہے ہیں ہر جگہ خدا حافظ اللہ حافظ اور جو زیادہ اپنے آپ کو جو ہے غیروں کی نقالی کرتے ہیں وہ good afternoon goodbye good morning شروع ہو گیا آج کل مدرسے کے طلبا ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں صبح بخیر شام بخیر گڈ آفٹر نون کیوں اس لیے کہ مدرسوں کے اندر ان کو وہ نسبت مع اللہ نہیں سکھلائی جاتی نہیں دی جاتی صاحب نسبت استاد ہو اور طالب علم کی صاحب نسبت ہو تو پڑھنے پڑھانے کا مزہ ہی اور یعنی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے کہ حدیث پڑھانے کا مزہ تب ہے جب پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو سمجھے آپ تب تو بات ہے حدیث پاک پھر ایسی دل میں اترتی ہے قلب کے اندر اترتی ہے کہ بس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا اس قدر یقین کے ساتھ وہ بات پڑھائی جاتی ہے اور اس قدر یقین کے ساتھ وہ بات پڑھی جاتی ہے کہ دل میں اترتی ہے نا تو فرمایا کہ کروڑوں کا موتی چھوڑ کر کنکر پتھر کیوں اٹھاتے ہو کوئی ہے کہ سامنے کروڑوں کا موتی بھی ہو اور کنکر پتھر کے اندر ہو تو وہ موتی نہ اٹھائے کنکر پتھر اٹھائے ہے کوئی ایسا کوئی عقلمند ایسا آدمی نہیں ہوگا کوئی بیوقوف یا پاگل ہی ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم خدا حافظ اللہ حافظ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک ایک دن جو ہے یعنی ایک ایک سنت ہمیں سو شہیدوں کا ثواب اور اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے ان کن تم تو اللہ فتبنی یح کم اللہ ارے کیا بات ہے سبحان اللہ ایک سنت کو ادا کرنا ایک سنت کو اپنانا اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے دوستوں اللہ کی محبت احکم الحاکمین کی محبت کوئی معمولی بات ہے اسی کام سے تو دنیا میں آئے ہیں تو ایک ایک سنت کو اپنائیے تو بہرحال یہ لفظ جو تھا یہ خدا ناؤ تھا خدائے ناؤ یعنی ناؤ چلانے والا ناؤ کا مالک اب بہت سے لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کیونکہ جو نیم حکیم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان تو آج کل ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ عربی زبان کو سیکھ لیتے ہیں بس سیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ بن گئے اب تو ہم قرآن کی تفسیر بھی کر سکتے ہیں اب تو ہم حدیث بھی بیان کر سکتے ہیں جہالت ہے دوستو جہالت ہے ایسے شخص کے پاس بھی نہ پھٹکیے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر کا علم معمولی علم تھوڑی ہے تفسیر بیان کرنے کے لیے چودہ علوم پر پورا پورا عبور ہونا ضروری ہے ورنہ وہ کہاں سے کہاں بھٹک جائے گا کہاں سے کہاں چلا جائے گا ہے نا تو مطلب کہنے کا یہ تھا بات کہنے کی یہ تھی کہ عربی پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو علوم پر دسترس ہو گئی ہے تو بہرحال خدائے ناؤ جو ہے یہ میں اس بات پہ ہی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مولانا کو مولانا کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہتے ہیں مولانا مولانا کیا ہوتا ہے مولانا تو مولا تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ کو کہتے ہیں تو عربی کے اندر ہر ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور عربی زبان جو قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ عربی زبان کے اسلوب پر نازل ہوا ہے نا جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک مفسر تھے ان کو تلاش ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ان نمل حیات الدنیا نہیں ومل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور متاع الغرور تو فرمایا کہ متاع الغرور متا کس کو کہتے ہیں ان کو خیال ہوا کہ متا اللہ نے جو نازل فرمایا ہے تو کیا اس کی اصلی لغت کیا ہے تو عربی زبان جو قرآن پاک جس اسلوب پہ نازل ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عربی جو ہے یہ اصلی جو عربی ہے وہ آپ کو دیہاتوں میں گاؤں میں بالکل اصلی عربی ملتی ہے اور شہر میں عربی مختلف ہوتی ہے کیونکہ شہر میں مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں بس بھی جاتے ہیں ان کی زبان خلط ملت ہو کے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے لیکن گاؤں دیہات میں کوئی لوگ نہیں جاتے آتے زیادہ تو ان کی زبان جو اصلی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے لہذا انہوں نے وہاں عرب کے گاؤں کا سفر کیا صرف کس بات کے لیے یہ متاع الغرور کی تحقیق کے لیے کہ متاع الغرور اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی اصل لغت کیا ہے حقیقت کیا ہے تو وہ سفر سب کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک کتا آیا پہاڑ پہ سے اترا دیکھا کہ ماں کوئی عورت روٹی پکا رہی تھی وہاں اور پکاتے پکاتے کچھ کام کے لیے اندر چلی گئی گھر میں اور چھوٹا بچہ وہاں کھیل رہا تھا تو وہ کتا نیچے اترا اور اس نے جو گھر کی صفائی کرنے کا جو کپڑا ہوتا ہے جسے عام طور پہ صافی کہتے ہیں صافی وہ اٹھائے اور منہ میں دبا کے اور اوپر چلا گیا چتکبرا کتا تھا تو جب ماں آئی تو بچے نے شور مچایا عربی زبان میں ماں سے کہا کہ جا جا رقیم جار رقیم اخذل متا و تبارک الجبل جبل تین جملے اس بچے نے ماں سے کہے جار رقیم رقیم کہتے ہیں چتکبرے کتے کو تو کہا کہ جار رقیم چرکبرا کتا آیا اور اخذ المتا اور وہ صفائی صافی جو تھی جس سے پرانا کپڑا ہوتا ہے صافی جس سے وہ یہ چولہا وغیرہ صاف کر دیتے ہیں ارد گرد کی چیزیں صاف کرتے ہیں اور اس کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ وہ اتنا بوسیدہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ اس کو وہ گندا سندا ہو جاتا ہے اس کو پھر پھینک دیتے ہیں بس پھر دوسرا کپڑا استعمال ہوتا ہے تو کہا کہ المتا کہ وہ متا کو اس نے لیا وہ تبارک الجول اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ تینوں لغت حل ہو گئی کہ رقیم کس کو کہتے ہیں چتکبرے کتے کو اور متا اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل ہی گیا گزرا بوسیدہ کپڑا جس کو آپ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے صفائی کیا پھینک دیا ہے نا تو یہ دنیا کی حقیقت ہے یہ معلوم میں نے اس لیے عرض کیا کہ دیکھیے یہ عربی سیکھنے کے بعد اب ہمیں ہمیں کتاب ابھی ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا ہے جدید عربی ایسے بولیے اس کو نام ہے نام تو بتا بتا دیا لیکن ٹھیک نہیں کیا کیونکہ اس کتاب سے ہمیں کوئی حکم نہیں ہے خیر بہرحال وہ اور بھی دوسری کتابیں ہیں تو ایک کتاب ہم کو ملی اس کو ہم نے پڑھا تو ہمیں یہ دل میں آیا کہ ہم نے عربی پڑھنے کے لیے تو نہیں داخلہ لیا ہے ہم نے تو اس لیے لیا ہے کہ بھائی عربی وہ عربی سیکھیں جس سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں اب اس میں تو جدید عربی ہے تو پھر آگے کھولتے رہیے اس کو تو اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں گناہ کی باتیں بھی لکھی ہیں اس میں اور مدرسے کے اندر وہ کتاب پڑھائی جا رہی بتائیے بتائیے یعنی ظلم ہے اب مجھ سے استاد صاحب نے منگایا کہ آپ بھی لے کے آئیے اس میں جملے پوچھیں گے سنائیں گے کہیں گے یقین جانیے کہ میں لے تو گیا لیکن میں کیونکہ ہمارا مدرسہ مسجد میں ہے تو میرے میرے مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کتاب میں مسجد میں لے کے جاؤں بتائیے کیسے مضامین اس میں کہ سنیما کے ڈائلاگ اور نائٹ پارٹی کے ڈائلاگ اور کیا کیا اس کے اندر ہے خرافات اور موسیقی کے آلات کے نام عربی میں یہ کوئی دین ہے بتائیے یہ دین ہے کیا یہ دین پڑھانا ہے کہ اس کو ضائع کرنا ہے بہت ہی افسوس ہوا میری بات کہنے کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس سے عام آدمی کو تعارض نہ ہونا چاہیے کچھ کیونکہ وہ عالم نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے تو یہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے مولانا تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سعودی عرب تشریف لے گا وہاں حرمین شریف ہیں وہاں ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مولانا مولانا کرتے رہتے ہیں مولانا کیوں کہتے ہیں آپ یہ تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ارے حضرت نے فرمایا بھائی آپ کیسے ان پڑھ آدمی ہیں معلوم ہوتا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کیا ہے آیت نہیں اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح کیا آیت ہے فعن اللہ ہو مولا ہو و جبریل ہو و صالح المنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں فعن اللہ مولا ہو آپ کے لیے اللہ کافی ہے ہے نا وہ جبریل اور جبریل بھی کافی ہے اب جب اللہ کافی تھا تو جبریل کی کیا ضرورت تھی بتائیے ہاں، اور کیا کہا وہ صالح المنین اور یہ نیک ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کے لیے یہ بھی آپ کے مولا ہیں جبریل بھی آپ کے مولا ہے <laughs> نیک قرآن پاک میں ہے بھائی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس کی دو باتیں ہیں ایک کفایت حقیقی ہوتی ہے ایک کفایت ظاہری ہوتی ہے کفایت حقیقی اللہ تعالی کی طرف سے ہے حقیقی کفایت اللہ کی ہے لیکن ظاہری کفایت بھی ہوتی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ عمرین میں سے کسی کو اسلام عطا فرمائیے دو عمر تھے اس زمانے میں ایک ابو جہل جس کو آج ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا اصل نام تھا عمر ابن حشام اور ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی ہے نا یہ دونوں جب ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت ظاہری کے طور پر کہ اللہ چونکہ یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے قبائل کے بڑے دبنگ اور باراسوخ لوگ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اسلام نصیب فرما دیجیے تاکہ اسلام کو کفایت ظاہری قوت ظاہری نصیب ہو سمجھے آپ ورنہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے علاوہ سب, سب کیا ضرورت ہے جب اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے پھر کسی کی کیا ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جب فرمایا کہ فعن اللہ ہے نا فعن اللہ ہوا مولا ہو وہ جبریل ہوا صالح المؤمنین کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے آپ کا مولا اللہ بھی ہے جبریل بھی ہے اور صالح المؤمنین بھی ہے آپ کے ساتھ ہی تو آپ بتائیے یہاں اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں صالح لوگوں کو مولا فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مولانا کیوں کہتے ہیں یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا کام ہے جو تھوڑی سی عربی سیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب علامہ بن گئے وہ بڑے بڑے اولیاء پہ بڑے بڑے مفسرین پہ حتیٰ کے صحابہ پہ اور بعض ایسے خبیص ہیں کہ وہ انبیاء کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں کہ نہیں ایسے تو اس لیے اس جہالت سے باز آنا چاہیے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا چاہیے بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اعتراض پیدا ہو جائے کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ ایک لفظ پہ بات نکل گئی کہ خدا اس یہ نا خدا کیا ہے خدا نا اس شعر کا مطلب مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے اللہ کا راستہ اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے طے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے نیکی کا تقاضا بھی رکھا ہے دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں اور مادے رکھنے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اس مادے سے کام نہ لینا اس مادے سے کام لینا ہے بس آپ کے اختیار میں دے دیا جیسے یہ سوئچ ہے سوئچ کو آن کریں گے روشنی جل جائے گی بند کریں گے آف ہو جائے گی جیسے اس پہ اختیار ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان دو مادوں پہ اختیار دے دیا اور خود فرمایا فلحمہ ہم فجو آ وہ ہم نے انسان میں فجور کا مادہ گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا مانتا بھی رکھا ہے نا خود فرما رہے ہیں پھر کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر تو گناہ کا تقاضا ہی نہیں کوئی بھی ایسا نہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا انسان اور مرد کہ وہ کہے کہ ہم کو تو عورت کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا ہمارا تو نظر پاک ہے ہاں، اور ہمارا دل صاف ہے تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ یا تو یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے مادہ اب یا, یا پھر یہ ہجڑا ہے <laughs> کہ اس کے اندر جو ہے ہجڑا ایسی ایسی ایسا ایسی قوم یا وہ ہے طبقہ جس کے اندر وہ کوئی مادہ نہیں ہے کشش نہیں ہے تو اور یا تو پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا پھر پاجامہ چیک کراؤ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ ناپاک ہے اس کا پاجامہ یا پاک ہے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیسی نظر صاف ہے اور کیسا دل پاک ہے نا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے اور پھر یہ اختیار دے دیا کہ اس میں سے تم کو اختیار دے دیا کہ تم گناہ کے راستے پر نہ چلو تم نیکی کے راستے پر چل کر ہمارے پاس آ جاؤ اور اگر گناہ کے مادے پر عمل کیا تو تمہارا راستہ پھر جہنم کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا دل کا تقاضا ہے نامحرم کو دیکھ لے لیکن معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا پرانے پاک میں کلام الہی کے یہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا تھوڑی ہے بھائی آپ کریں نہ کریں مولوی کا کیا بگڑ جائے گا مولوی کا کام ہے بما الا البلاغ ہم جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے نا تو قرآن پاک کا حکم ہے کل المکمنینا یا غزو مینا سواری بھائی آگ بند کر کے کوئی نہ سنے ہے نا اور ٹیک بھی نہ لگائے دیوار سے کیونکہ جو دیوار سے ٹیک لگائے گا میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس کو شیطان اوور ٹیک کر لے گا <laughs> مزے مزے کی باتیں میرے حضرت کیا فرماتے تھے کہ میں ہنسا ہنسا کر پھنساتا ہوں ہنساتا ہوں ہنسا ہنسا کر اللہ کی محبت میں ہاں، اللہ ماہ ہاں، آہ بہرحال تو دوستو جس نے اپنے تقاضے کو دبا لیا اور غم اٹھا لیا کیونکہ تقاضے کو دبانے سے کوئی خواہش پیدا ہوئی اس کو دباتا ہے انسان تو غم تو ہوتا ہے کسی کو ہلکا کسی کو زیادہ کسی کو اور زیادہ جتنا زیادہ غم ہوگا تقاضے کو دبانے پر جتنا شدت کا تقاضا ہوگا اس شدت کے تقاضے کو اسی شدت سے دبائے گا جس شدت سے دبائے گا اسی شدت کا غم پیدا ہوگا اور جس شدت کا غم پیدا ہوگا اسی شدت کا نور پیدا ہوگا تو ہاں اللہ کا قرب اس کو فرمایا کہ اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے میری کشتی کا میرا غم غم خدا میرا غم جو ہے میرا نا خدا ہے یہ غم اللہ کے راستے کا مجھے اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے چلاتا بھی ہے پہنچاتا بھی ہے عالم میں منزل بھی کرتا ہے بالغ منزل بھی کرتا ہے بغیر اس کے دوستوں اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا اگر کوئی چاہے کہ ہم لاکھوں تسبیحات کر لیں روزانہ صبح شام ہزار ہزار دفعہ کلمہ شریف اس میں ذات درو شریف استغفار سب کا سب ٹھگا ٹھگ تصویر چل رہی ہے اور ہزاروں نوافل بھی چل رہے ہیں فرض کر لیجئے اشراق بھی ہے چاش بھی ہے تحجد گزاری بھی ہے اوابین بھی ہے سب کچھ ہے بڑی نعمت ہے دوستو بہت اچھی بات ہے نفل عبادت تو لیکن واللہ سما واللہ جب تک اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے یہ نہیں رکے گا اس وقت تک اس کے یہ ساری تسبیحات اور ساری نفلی عبادات جو ہے دوستوں ضائع ہوتی رہیں گی حاصل کرے گا نور کیونکہ عبادت عبادت ہے لازماً اس کا نور آئے گا لازماً اس کا قرب بڑھے گا لیکن اس کو ضائع کرنا بیگہ خراب کرنا زبان خراب کرنا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا دل کے اندر گندے خیالات لے آنا دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا جاننا اپنے آپ کو اچھا جاننا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا کسی سے حسد کرنے لگنا یہ سب دونوں دو میرے دوستوں امراض باطنی ہیں اور یہ آپ کی تمام نفلی عبادات کو جو ہے ایسے کھا جائیں گے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتے سمجھ گئے آپ تو اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے دوستو اگر آپ نفلی عبادات بالکل نہ کیجیے صرف فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کیجیے اور اور کوئی حرام کام نہ کیجیے تو بس آپ ولی اللہ ہیں دوست ولی اللہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان المتقون میرا کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ جو متقی ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے جو گناہ نہیں کرتا اور اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو رو رو کر توبہ کر کے پھر مجھ کو منا لیتا ہے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر متقی ہو جاتا ہے ہے نا تو دوستو اللہ کا راستہ اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا یاد رکھیے کتنی بھی عبادات کر لیں لیکن ساری عبادات ایسے ضائع ہو جاتی ہے کوئی عبادت آپ آنکھ کے ذریعے ضائع کر دیں گے کوئی عبادت ہم ناک کے ذریعے ضائع کر دیں گے حرام خوشبو سن کر کوئی عبادت ہم کانوں کے ذریعے ضائع کر دیں گے گانے سن کر غیبت سن کر جھوٹ سن کر بےمانی کی باتیں سن کر اور کوئی عبادت ہم زبان کے ذریعے ضائع کر دیں گے کسی کی غیبت کر کے کسی سے جھوٹ بول کے کسی کو اذیت پہنچا کر زبان سے اور اسی طرح سے یہ تمام عبادات کو ہم گناہوں کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے تقوا سے طے ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ان اولیاء المتحجدون نہیں فرمایا کہ جو تعجد گزارے میں ان کو دوست رکھتا ہوں ٹھیک ہے تحجد گزاری سے اللہ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن جو قرب گناہ سے بچنے میں حاصل ہوتا ہے ولہ ثم و ہزاروں تحجد سے بھی وہ نور حاصل نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے آپ ہماری بات ہاں ایک گناہ کرنا ایک نگاہ خراب کر دینا نامحرم ہو چاہے گھر کی دیور جیڈ وغیرہ ہو یا ساڑو ہو یا وہ کیا کیا رشتے ہیں سالی ہو یا بھابھی ہو یا چچا زاد بہنیں ہوں زاد بہنیں ہوں ماموزاد بہنیں ہوں یا گھر سے باہر یہ بے پردہ پھرنے والی عورتیں ہوں بے حیا عورتیں ان پر ایک نظر خراب کرنا میرے دوستوں ایک لاکھ تحجد کا نور لے جائے گی کہاں بیٹھے ہیں ہم دوستوں کہاں بیٹھے ہیں گناہ کو ہم اتنا معمولی سمجھے بیٹھے ہیں افسوس ہے گناہ کرنا اللہ سے دور کرتا ہے دوستو اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا اپنے مالک سے دور ہو جانا اپنے خالق سے دور ہو جانا اپنے رب سے پالنے والے سے دور ہو جانا یہ دوستو سب سے بڑی دوزخ تو یہ ہے لیکن افسوس کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اللہ میں کا رضا قبل جنہ اے اللہ آپ کی رضا پہلے مجھے چاہیے جنت تو ثانوی ہے کیونکہ آپ کی رضا مل گئی تو ایسی کروڑوں جنتیں میری ہیں جنت کیا چیز ہے خالد خالد خالد ہے جنت مخلوق ہے دوستو کہاں خالد کہاں مخلوق تو اللہ کی رضا کو پہلے مانگا اللہ معنی اسلو کا رضا قبل جنہ اے اللہ آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں پہلے آپ کی رضا مجھے چاہیے اور آگے پناہ مانگ رہے ہیں وہ اردو بکم ان سخت ہی اے اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں معلوم ہوا کہ دو سے بھی بری ہے آپ کی ناراضگی دوستو اللہ ناراض ہو گیا دو نہیں یعنی اس کی زندگی دو ذخی زندگی ہو گئی یعنی دنیا ہی میں اس کی زندگی دو ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من ذکری لہو معیشت اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا رومی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشدی ہم چو دو ہم عذاب سرمدی ارے اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تم کو دو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری تمہاری حیات خود بخود دو بن گئی اللہ سے دوری ہو جانا دو سے ہی برا ہے دوستو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی اور سکھلایا بھی رسول کی دعا جو ہے وہ مانگنا کیا ہوتا ہے امت کو سکھلانا ہوتا ہے ورنہ معصوم نبی تو معصوم ہوتا ہے بخشا بخشایا ہوتا ہے وہ کیسے دو میں ڈالا جائے گا ہرگز بھی نہیں نبی معصوم ہوتا ہے یہ امت کو سکھلانے کے لیے ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے کیسے مانگنا چاہیے مانگنے کے آداب اور مانگنے کی چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں جانے قربان کیا آپ ہم کو یہ سکھلا گئے اور کیسے کیسے انعامات اس امت کو دلوا گئے آپ سب دیکھو نا کتنا بڑا انعام ہے ایک سنت پر عمل کرنا اللہ کی محبت دلاتا ہے سو شہیدوں سے بڑھ کر اس کا ثواب دلاتا ہے بتائی کتنی بڑی بڑی انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ملے ہے نا اس سے پہلے کی امتوں کو ایسے انعامات نہیں ملے تھے یہ اس امت کا خاصہ ہے جو سردار الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے بڑے بڑے انعامات دلائے تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلا شعر جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف کیا چیز لے جاتی ہے ہاں اگرچہ عبادات نفری عبادات سے اللہ کے قرب میں معاونت ہوتی ہے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی خوشی کا کام بھی کرے اور ناخوشی کا کام بھی کرے ان کو ناراض بھی کیے جائے ساتھ ساتھ پھر کیسے راستہ طے ہوگا دوستو سوچیے خود یہ عقل کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو ناراض بھی رکھتا ہے ساتھ میں چند کام خوشی کے بھی کر دیتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے کیسے اس کا راستہ طے ہوگا تو اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے اپنی ناجائز خواہشات کو دبانے دبانے کے بعد اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے اپنی ناجائز خواہشات کو دبا کر ان کے راستے کا غم اٹھانا تو اس کو فرما رہے ہیں کہ میری کشتی کا میرا غم نہ خدا میری زندگی کی رہنمائی میری میری, میری رہنمائی کیا چیز کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہاں۔ کی جانب جانتا لے چلا میری کشتی کا میرا غم نا خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی اپنی حسرتوں کا خون پینے سے یہ نہیں کہ آپ غم میں ہی پڑے رو رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ خون حسرت پینے والے کو ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں دوستوں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہاں ال کو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی سے نوازتے ہیں خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا عیش دو عالم ہوا جس پر دار میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے گدا گدا کے معنی فقیر دیکھو اولیاء اللہ کیا کام کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھاتے ہیں اس قدر غم اٹھاتے ہیں کہ ان کو اللہ کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر ساری خلقت جو ہے ان کی جتیاں اٹھاتی بڑے بڑے مالدار ان کی جتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہر ایک کو ایسے اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ مگر یہ کہ ان کے اب ہمارے حضرت نے ایک سبق دیا کہ ان کی آخری عمر کو نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ آخری عمر میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب عطا فرما دیتے ہیں حضرت شیخ العدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے اور آپ دانت نہیں ہیں تو چنے کے بورے کے بورے رکھیں یہ ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ عجیب معاملہ ہے تقوینی معاملات ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قدر لوگ کرتے نہیں ہیں پھر جب وہ جانے لگتے ہیں جب جو ہے اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی وہ ہو بھائی ارے بڑے ولی ہیں ان کے تو پیچھے سو آدمی جا رہے ہیں لیکن اگر وہی اللہ والا اکیلے جا رہا ہو تو کم لوگ اس کو پہچانتے کہتے پتہ نہیں ہوگا بھائی کوئی آج جس کے پیچھے سو آدمی دوڑے جائے او ہو ہو بھائی تو ہم چونکہ اہل ظاہر ہے نا ظاہر کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں <laughs> اسی لیے آج کل لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فلاں جو ٹی وی پہ آتا ہے وہ تو اس کے تو بھائی لوگ بڑے مداح ہیں لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں فلاں فلاں جگہ بڑا مجمع ہوتا ہے بھائی وہاں چلتے ہیں ارے مجمے سے کیا ہوتا ہے ارے حق کو دیکھو حق کو پہچانو کہ حق کہاں ہے اس کی اس کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا اکثر ہم قلون اکثر لوگ جو ہے اکثریت سمجھتی نہیں ہے عقل نہیں عقل نہیں استعمال کرتے ہے نا اور قلیلم ماں ادا کم لوگ اس کو پہچانتے ہیں کم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں خلیل اما تشکر کم لوگ شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں کثرت فرما رہے ہیں کہ کثرت وہ اکثر لوگ جو کر رہے ہو وہ کر لوگ کہتے ہیں زمانہ جہاں جا رہا ہے بھائی سبھی ہم کیا کر سکتے ہیں زمانہ اسی طرح پورا زمانہ ہی دوڑا چلا جا رہا ہے زمانہ جہنم کی طرف جا رہا ہے آگ کی طرف جا رہا ہے ہم بھی جل نہیں جا رہے ہیں ہم جلیں گے کوئی ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا نہیں جب یقین ہو جائے گا کہ یہ گناہ کا راستہ ہے آگ کا راستہ ہے کوئی اس راستے پہ نہیں جاتا دوست ہم کہتے کہ بھائی کیا کرے زمانہ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمیں حضرت سناتے تھے ایسے موقع پہ کہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ کیا چیز ہے بھائی زمانہ تو خود ہم بناتے ہیں نا تو اس لیے فرمایا کہ زمانہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم تھوڑی زمانے سے ہم زمانے سے نہیں ہم زمانے سے نہیں ہیں ہم زمانہ تو ہم بناتے ہیں ہم جو کام کریں گے کہیں گے لوگ لوگ کہیں گے بھائی زمانہ یہ ہے زمانہ ایسا ہے تو ہم اچھا کام کریں گے تو اچھا زمانہ ہے اچھا کام کیوں نہیں کرتے بھائی تو ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں زمانہ کہیں بھی جا رہا ہے پہلے دیکھ لو بھائی کہ اچھی جگہ جا رہا ہے کہ برا جا بری جگہ جا رہا ہے اچھی جگہ جا رہا ہے تو ضرور آپ وہ کام کر لیں ارے بھائی اگر زمانے کو ہی دیکھنا ہے تو اکثریت لوگوں کے پاس تو سائیکل ہے تو آپ اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر سائیکل کیوں نہیں لے لیتے بھائی زمانہ سائیکل پہ جا رہا ہے ہم بھی سائیکل نہیں وہاں عقل آ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں اللہ نے موٹر سائیکل دیا تو ہم موٹر سائیکل پہ ہی جائیں گے گاڑی دی ہے تو ہم گاڑی پہ جائیں گے وہاں تو یہ استعمال کرتے ہیں عقل کو وہاں یہ نہیں کہتے اکثریت چونکہ سائیکل پہ ہے تو لہٰذا اکثریت ہم سائیکل پہ چلے جاتے ہیں ہم موٹر سائیکل دیکھ کر سائیکل لے لیتے ہیں نہیں ایسے ہی میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر جنگل میں ایک ہزار بندر ایک جگہ جمع ہے ایک ہزار لومڑیاں ایک جگہ جمع ہیں ایک ہزار گیدڑ ایک جگہ جمع ہیں اور وہ کہیں سب کہ ہمیں ووٹ دو ہم اکثریت میں ہیں ہمیں ووٹ دو اور ایک طرف شیر آ جائیں جنگل کا بادشاہ وہ کہیں خبردار ادھر میں کھڑا ہوں بولو کس کو ووٹ دو گے تو آپ کس کو ووٹ دو گے بھائی مجبوری ہے پھر تو شیر کو ہی دو گے نا حالانکہ اکثریت میں کون ہے بندر بھی ہے لومڑیاں بھی سب اکثریت میں وہاں کیسے عقل آ جاتی ہے ارے شیر سے ڈرتے ہو میرے مرشد فرماتے تھے خالی کے شیر سے کیوں نہیں ڈرتے خالی کے شیر سے ڈرو زمانے کو چھوڑو زمانہ تمہاری قبر میں نہیں اترے گا تمہارے ساتھ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں اترے گی آج بیویوں کے برا ماننے پر لوگ داڑیاں منڈا دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہماری بیوی منع کرتی ہے ارے ظالم ہو بیوی منع کرتی ہے ناقصی العقل کی عقل پہ چلو گے تو تم بھی ناقصی ہو جاؤ ارے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ اے میری بیوی داڑھی رکھنا ایک مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی سنت ہی نہیں بلکہ واجب ہے تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور اس ایک مٹھی سے کم ایک چاول کترانا بھی حرام ہے اور حرام کام کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اور اللہ اس سے ناراض رہتا ہے اور داڑھی منڈانا چوبیس گھنٹے کا گنا ہے ایک دشخص نماز نہیں پڑھتا نماز نہ پڑھنے کا گنا ہو گیا ایک شخص نے جھوٹ بول دیا جھوٹ بولنے کا گنا ہو گیا گناہ کبیرہ ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہلکے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن گناہ ہو گیا ایک گناہ لکھا گیا نماز میں پڑھنے کا گناہ لکھا گیا لیکن جو شخص مستقل داڑھی منڈاتا ہے وہ اور یا پھر ایک مٹھی سے کم پر رکھتا ہے جو کہ حرام ہے وہ چوبیس گھنٹے گناہ کی حالت میں ہے دوستوں چوبیس گھنٹے اللہ کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ جس جب تک کہ وہ داڑھی کو ایک مٹھی کرنے کا ارادہ نہ کر لے جس دن سے نیت کر لے گا کہ اللہ آج سے جو ہے میں پوری داڑھی رکھوں گا ایک مٹھی سے کم میں کتراؤں گا نہیں اس دن سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی ہٹ گئی معاف ہو گیا گناہ لیکن اگر روزانہ کٹاتا منڈاتا ہے تو دونوں دوستوں چوبیس گھنٹے گناہ کی حالت میں ہے اللہ کی ناراضگی اللہ کے غضب کی نظریں اس کے اوپر ہے پھر اس پر کوئی بھی مصیبت ٹوٹ جائے کوئی بھی پریشانی ہو جائے ہے نا تو یہ سب چیزیں میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے میرے گدا اہل عشرت بن گئے میرے گدا سنو مزیدار بات سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی بات اتنی آسان ہے سمجھنا میں آپ کو اس کی اپنے اپنے الفاظ میں کر دوں گا تشریح اگرچہ وہ اس کے لائق نہیں ہوگی لیکن اس بات کو مراقبہ کرنا اس کو سوچنا بار بار تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا بات کہی گئی ہے اس میں سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے سدا دوسرا شعر بھی اس کے ساتھ سنو تب بات بنے گی سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے نیر سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا سمجھ میں نہیں آئی بات فرما رہے ہیں کہ سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی جس خواہش کو انسان پورا کر لیتا ہے وہ خواہش پوری ہونے کے بعد اس کی خوشی سب غارت ہو جاتی ختم ہو جاتی ہاں جس کو کہتے ہیں کہ اتر گئے گھاٹی ہو گئے ماٹی لقمہ نیچے اترا زبان سے کتنا بہترین لذیذ لقمہ ہوگا لیکن حلق سے اترتے ہی لذت اس کی ختم کبھی کھا کے کھانا کھا رہے ہوں آپ لذیذ چیز تو غور کرنا ذرا کھانے کی وہ وہ, تصورات تو باقی رہتے ہیں لیکن لذت ختم ہو گئی لذت کے تار اللہ تعالیٰ نے صرف زبان سے لے کر حلق تک رکھے ہیں حلق سے جیسے ہی نیچے لکما کرتا ہے کتنی بھی لذیذ چیز ہو لذت اس کی سب ختم ہو جاتی ہے سمجھے اور میرے مرشد یہاں ایک نقطہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تار بس یہاں زبان سے لے کر حلق تک ہی اس لیے رکھے ہیں کہ انسان اگر نیچے بھی رکھ دیتے تو انسان ہر وقت انہیں چیزوں میں مشغول رہتا انہیں کے اندر مست ہو جاتا اور اللہ کو بھول جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سبق دے دیا کہ دیکھو یہ تار بس زبان سے لے کر حلق تک ہیں کیونکہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں یہ ذریعہ زندگی ہیں ان ذریعہ زندگی کو اپنا کر تم ہماری عبادت کرو ہماری عبادت مقصود ہے ہم مقصود ہیں کھانا پینا مقصود نہیں ہے کھانا پینا ذریعہ زندگی ہے اور زندگی کا حاصل کیا ہے اللہ کی یاد اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پانا تو فرما رہے ہیں کہ سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی جیسے ہی خواہش پوری کی وہ سب وہ ختم ہو گیا سب معاملہ سب ختم ہو گیا جیسے لوگ گناہ کرتا ہے جوان جوان لڑکوں میں آج کل آج کل کیا بیماری بیماری فوراً بیماری پکڑ لیتے ہیں جوان لوگ کیونکہ ہر جگہ جو ہے بدنگاہی کے معاملات ہیں موبائل کے اندر گندی فلمیں ہیں نیٹ کیفے میں ننگی فلمیں ہیں اور گانے سننا جگہ جگہ گندی تصویریں ڈائجسٹوں میں گندی تصویریں موبائلوں کے اندر میموری کارڈ سے کرنا تو کیا ہوتا ہے دس دس سال کے بچے بالے ہو رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے کہ اس کی شہوت جو ہے وقت سے پہلے جاگ جاتی ہے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو وہ ضائع کرتا ہے ہاں؟ کیسے کیسے گنا وہ کر رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ طاقت کو ضائع کرتا ہے اس کے بعد اس کے دل پہ جو مردنی چھاتی ہے دوستو چہرہ جو ہے وہ سینکڑوں برس کا بیمار معلوم ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اس مرض کے اندر اطلاع ہوتا جاتا ہے بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے دل کمزور ہو جاتا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور ٹانگوں میں لڑکھڑی پیدا ہو جاتی ہے اور ٹانگوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور کتنے قسم کے جو ہے وہ عوارض اس کو گھیر لیتے ہیں ہاں اور اور دین میں اس کا دل نہیں لگتا نماز میں عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا دوستو یہ اس قدر امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس قدر جو ہے یہ آگ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے معاملہ یہ موبائلوں کے اندر گندی فلمیں دیکھنا نیٹ میں گندی اچھے اچھے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے اسی وقت اس کے اوپر عذاب عذاب برسنے لگتا ہے وہ خوشی جو عارضی تھی عارضی سی خوشی تھی وہ سب ضائع ہو گئی عشرت جو خوشی حاصل ہوئی گناہ کر کے وہ عارضی تھی اور مجرمانہ تھی میرے شیخ عجیب شعر ہے فرماتے ہیں کہ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے دیکھو ایک مصرے کے اندر کتنے سبق دے دیے یہ مانا معصیت میں معصیت مانے گنا یہ مانا معصیت میں مجرمانہ جو خوشی ہے مجرمانہ ہے ڈر لگ رہا ہے کوئی نہ لے ہے کہ نہیں جب گناہ کرتا ہے تو انسان کو ایک خوف پیدا ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں بہن بھائی نہ دیکھ لیں دوست نہ دیکھ لیں چھپ کر کرتا ہے گناہ حدیث پاک میں بھی ہے اسماحق کی صدری کا و کری الناس کہ گناہ وہ ہے جو تجھے دل میں کھٹک پیدا کر دے کھٹک پیدا کر دے اللہ نے ایک ترازو ہر انسان کے سینے میں دے دیا ہے برائی کو جیسے ہی برائی کرتا ہے اس کی دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے گناہ کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا وہ کریم تیناس اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیکھا یہ گناہ کی پہچان بھی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا چیز ہے تو جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے تو یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت تھوڑی سی لذت ہوئی اس کے بعد سینکڑوں برس کا بیماری بیمار معلوم ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے وہ بیزار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعضوں نے اس قدر اپنی طاقت کو ضائع کیا اس قدر گنا کیے کہ اپنی زندگی تک سے وہ بیزار ہو گئے خودکشی کرنے کو تیار ہو گئے دوستو ایسا عذاب برستا ہے نگاہ کی خرابی جو ہے دوستو بے عذاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نگاہ بد نگاہی کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اس لیے والدین کو خصوصاً چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو پیار محبت اور نرمی کے ساتھ دیکھو دوستو سختی کے ساتھ کام نہیں محبت کے ساتھ کام کرو جو کام محبت سے نکلتا ہے وہ سختی سے نہیں نکلتا اولاد کی تربیت کو سیکھنا چاہیے کہ ہر درجہ بدرجہ ہم ان کی کیسی تربیت کریں کیا رویہ ان کے ساتھ رکھیں تو اولاد کو مصروفیت دو اور جائز مصروفیات کے اندر ان کو مشغول رکھو تاکہ وہ ادھر ادھر ایسی غلط کاموں میں نہ پڑے اور ان پر نگرانی بھی رکھو کہاں جا رہے ہیں کب گھر آ رہے ہیں کب مدرسے جا رہے ہیں کب اسکول جا رہے ہیں سب نگرانی رکھو اور ان کو یہ میموری کارڈ والا موبائل ہرگز مت دلاؤ ٹچ موبائل ہرگز بھی مت دلاؤ کتنے بھی وہ رولیں دھولیں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر ان کو ٹچ موبائل دیا اس زمانے میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا یہ یاد رکھیے گا آپ کتنا بھی رو لیں آپ ان کو انڈا کھلائیں مرنڈا پلائیں گمانے پھرانے جہاں تک آپ کی جیب گنجائش دے آپ ان کو خوب جائز نعمت دیتے دیں لیکن یہ میرے دوستو یہ چیزیں سب جہنم جہنم کا راستہ سب جہنم کا سامان کرنا ہے نا تو یہ یاد رکھیے تو اس کو فرما رہے ہیں کہ سب کی عشرت ہاں یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کیسی بغاوت ہے دوستو اللہ سے دور ہو رہے ہو اللہ فرما رہے فن لہو معیشت کا گناہ کرو گے مجھے ناراض کرو گے تمہاری معیشت تلخ کر دی جائے گی تلخ کر دی جائے گی زندگی بے مزہ ہو جائے گی بیزار ہو جاؤ گے زندگی سے طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں خود بخود مبتلا ہو جاؤ گے اللہ نہیں کرے گا تم نے کام ہی ایسا کیا تو تم نے جو ہے اس کا سلا پا لیا دنیا ہی میں اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے اور عذاب والی ہو جاتی ہے اور جو اللہ کو راضی کر کے چلتا ہے دنیا ہی میں اس کی زندگی جنت کا سمزا پانے لگتی ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب کی عشرت ناجائز کام کیا گناہ کیا تھوڑی دیر کی خوشی حاصل ہوئی لیکن پھر خوشی وہ کام کرنے کے بعد وہ خوشی اب رخصت ہو گئی پھر اس کے بعد کیا ہے میری حسرت میرے دل میں ہے سدا میں نے جو حسرت رکھی کہ وہ کام نہیں کیا اس کی حسرت جو ہے اس کی حسرت اچھا آہستہ بولوں کیا گر گیا کس <laughs> کا موبائل گر گیا چلو ان کو نیند آ رہی ہوگی اس لیے وہ کچھ دیکھ کے گرا ہے <laughs> اچھا ان سے کوئی بھائی وہ نہ رکھے اچھا گما کیوں ان کی کمر میں درد ہے اس لیے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو کمر میں ان کو مجبوری ہے تو یہ فرمایا اور جو حسرت رہ گئی وہ تو حسرت دلی میں ہے کاش ہم یہ کر لیتے ہم نے یہ گناہ نہیں کیا یہ حسرت اور غم جو ہے دل کا حصہ بن گیا اس کو فرما رہے ہیں دیکھو مزہ آیا آپ کو سمجھ آئی بات کہ عشرت جو گناہ کر کے حاصل ہوئی وہ تو رخصت ہو گئی تھوڑی دیر کے دیر دیر تھوڑی کی لذت تھی وہ رخصت ہو گئی لیکن اللہ کے راستے کی جو حسرت اٹھائی جو غم اٹھایا وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں پھول بن کے سجا لیا ہم نے اسے ہاں۔ بھائی کہاں گیا اور پھر اب فرما ہیں بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا بے وفا تو چھوڑ جانے والا بے وفا ہوتا ہے نا تو وہ عشرت بے وفا نکلی جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوئی تھی وہ بے وفا تھی اور حسرت جو ہے وہ ہمیشہ دل میں رہی تو وہ با وفا تھی اب سوچ کر فیصلہ کر لو کہ بے وفا کون ہے وہ وفادات چیز کو ساتھ رکھو بے وفا کو چھوڑ دو یہ مطلب ہے اس کا سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے سدا عشرت ہے یا حسرت ہے نی سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا ان کی رحمت میر پر سایہ ان کی رحمت میر پر سایا وہ بظاہر میر ہے غم میں پڑا لوگ اولیا کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں نہ کوئی رنگین فلمیں نہ کوئی حسین شکلیں نہ لڑکیوں سے دوستیاں نہ سنیما نہ ٹی وی نہ وی سی آر نہ نہ گانے نہ کچھ کیا ان کی زندگی تو بڑی خشک ہوگی ارے کیا معلوم دوستوں کے کیا دولت اپنے دل میں لیے بیٹھے ہاں، یہ تو سب فانی لذات ہیں اور انتہائی گندی لذات ہیں وہ دل لگاتے ہیں اس خالق حقیقی سے اس محبوب پاک سے دل لگاتے ہیں کہ جس جس کی جس کے جو جس کا خوب حاصل ہو جائے تو دل کو وہ بہار نصیب ہوتی ہے جس جس پر دنیا کی سینکڑوں لاکھوں کروڑوں بہاریں قربان ہو جائیں دوست وہ تو وہ بہار لیے بیٹھے ہوتے تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے حضرت نے شعر سنایا اللہ کے تصور میں اللہ کی یاد میں جو بیٹھے ہیں اور ایک اور شعر سنا سناتا ہوں ابھی تیرے تصور میں جان عالم جان عالم کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد جو ہم دل میں لیے بیٹھے ہیں تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے وہ تو باہر جنت میں کے مزے لوٹ رہے ہیں دوستو تم کو کیا معلوم ان کے دل کا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان مارتا ارے وہ شاہی وہ شاہی نصیب ہوتی ہے فقیری میں شاہی نصیب ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ اولیاء کے اس فقیری کے اندر ان کے دل کا کیا عالم ہوتا ہے ہاں، کبھی کبھی تو ایک مشتخاب کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرے کیا ان کے دل کی دولت کا عالم عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو جو اللہ کی خاطر غم اٹھاتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے بڑی قیمت ہوتی ہے اچھا جلدی جلدی کرنا ہے یار تو اس کو فرما رہے ہیں ان کی رحمت میر پر سایہ فگن وہ بظاہر میر ہے غم میں پڑ میر سے مراد ہر وہ آدمی ہر وہ انسان جو اللہ کے راستے کا غم اٹھا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بیچارے غم میں پڑے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن ان کے قلب کو جو اللہ تعالیٰ نے لذت سے آشنا کیا ہے وہ لذت آپ پہچان ہی نہیں سکتے اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے ابھی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تو غم میں پڑے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی رحمت ان کو سایہ پگن ہے ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں ان کی رحمت میر پر سایہ پگن گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا خواجگی ان کی ہماری بندگی خواجگی یعنی اللہ رب العالمین ہم کو جس طرح پالے ہمارا فرض ہے کہ ہم بالکل اس میں راضی رہیں کہ ہمارا رب ہمیں پال رہا ہے اور وہ ہم سے غافل بھی نہیں حضرت موسا علیہ السلام کو ایک دفعہ یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہا کیسے رزق دیتے ہیں اپنی مخلوق کو تو حکم ہوا کہ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پر اپنی عصا کو ماری تو آپ آسا ماری تو دو ٹکڑے ہوا پھر فرمایا کہ اس پہ ایک عصا اور ماری اس آدھے ٹکڑے کا بھی دو ٹکڑے ہو گیا پھر فرمایا کہ آسا اور ماری ہے جب تیسری آسا ماری اور وہ دو ٹکڑے ہوا تو دیکھا کہ اس میں کیڑا ہے زندہ اور وہ ہرے رنگ کا پتا سبز رنگ کا پتا کھا رہا ہے اور ساتھ میں پھر وہ کہہ بھی کیا رہا ہے سبحان میارانی اللہ پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے چٹانوں کے اندر کیڑا زندہ اور وہ سبز پتا کھا رہا ہے اور کیا تعریف اللہ کی بیان کر رہا ہے سبحان میارانی انسانی ولا عارف ویارف مکانی پہلے کہتا و ویارف مکانی کہ میرا مکان جانتا ہے وہ وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے کائنات کے کون ہے کہاں ہے کیا ہے اور ہر ذرے کو غذا دینا اس کا کام ہے تو کہا کہ سبحان من یرانی ویارف مکانی اور وہ میرا مکان بھی جانتا ہے ویر رکنی ولا انسانی اور ہمیشہ مجھے رزق دیتا ہے کبھی نہیں بھولتا دوستو بس اس راستے پہ چل لو فائدے میں رہو گے ورنہ بڑا نقصان ہے دوست یہ باتیں یہ معمولی نہیں ہے کہ سن لیا اور چلے گئے بس ہاں جی بہت اچھا بیان سن لیا بہت اچھا نہیں دوستو عمل کا ارادہ کرو اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے نہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے ان کی ہماری بندگی جس طرح پالیں تو ان پر رہے فیدا غلام کا کیا کام ہے غلام کا کام بندگی کرنا ہے جس طرح وہ پالے جس حال میں وہ رکھیں جو کھلائیں کھاؤ بس اللہ کا شکر ادا کرو تھوڑے عرصے کی زندگی ہے اس کے بعد جس نے انسان نے جس انسان نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور گناہوں سے بچتا رہا اور احکامات کی پابندی کرتا رہا جس دنیا سے جانے کے بعد مزہ ہی مزہ ہے مزہ ہی مزہ ہے ہے نا خنجر تسلیم سے ہے دوست تو خنجر تسلیم سے دوست تو ہو رہی ہے غیب سے سد جاتا ہو رہی ہے غیب سے سد کا خنجر تسلیم یعنی اللہ کے حکم کے خنجر ہے گویا یعنی تقاضا تو کر رہا ہے گناہ کا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تسلیم سر کم کر رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا تو گویا اپنی خواہشات پر اپنے دل کی خواہشات پر یہ خنجر چلا رہا ہے اللہ کے حکم کا خنجر چلا رہا ہے تلوار چلا رہا ہے اپنی خواہش کو ناجائز خواہش کو یاد رکھو حلال جتنی ہو کھاؤ پیو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خوب استعمال کرو لیکن حرام ایک بھی نہ کرو ناجائز ایک بھی نہ کرو تو تقاضا آ رہا ہے اس پہ اللہ کے حکم کی تلوار چلایا جا رہا ہے یہ ہے خنجر تسلیم اور اس سے کیا ہو رہا ہے ہو رہی ہے غیب سے سب جہاں آتا سینکڑوں جان اس کو عطا ہو رہی ہیں ہاں، ایک ایک خواہش کو قتل کر رہا ہے سو جان دل میں پا رہا ہے ایسی زندگی پا رہا ہے جس پر سو جان قربان ہوں خنجر تسلیم سے ہے دوست تو ہو رہی ہے غیب سے خد جاتا ایل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا گیا نا اہل ظاہر کو اس کی خبر نہیں کہ اللہ والا کیا دولت لیے بیٹھا ہے کیا خوشی لیے بیٹھا ہے اندر جو آنکھ میں آنسو اس کے ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں دوستو حضرت غالباً حضرت کاب نام ہے مکہ کے شہزادے تھے مکہ کے رئیس یاد ہے نام بہرحال ایک مکہ کے رئیس تھے جب وہ اسلام لے آئے تو ایک دفعہ وہ ہجرت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا شہزادے تھے مکہ کے جب ایمان لے آئے تو ماں باپ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی مال دولت سب چھین لیا وہ ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت اس حال میں کر رہے تھے کہ ان کے جسم پر بورا تھا اور بوریے کے اندر کانٹے کے بٹن لگے ہوئے تھے کانٹے بٹن کی جگہ کانٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آنسو آ گئے آنکھ میں تو تعجب ہوا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی خاطر اس حال میں چلے جا رہے ہیں اپنی سارے عیش اور تناؤ کو چھوڑ دیا اور ان کی خاطر سے جو ہے کس حال میں چلے جا رہے ہیں یہ خوشی کے آنسو تھے دور ایسے ہی میرے مرشد نے اس کی آسان مثال فرمائی آپ یہ سن کر گھبرا جائیں گے تو اب اس دوستوں اس زمانے میں ایسا کوئی مجاہدہ نہیں لیا جاتا اس زمانے میں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک شخص شامی کباب کھا رہا ہے خوب چٹپٹا مرچ والا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ رہا ہے تو اور کوئی آدمی تو اس سے کہے کہ لائیے صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ شامی کباب سے آپ تو رو رہے ہیں کہے گا نہیں بھائی یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ تو بڑا چٹپٹا ہے اس کی لذت کی وجہ سے یہ آنسو ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کھانے سے مجھے جو آنسو آ رہے ہیں یہ لذت کے آنسو ہیں تو یہ اللہ والے جو رو رہے ہوتے ہیں یہ ان کے وہ آنسو نہیں ہوتے جو انسان دنیا کی محبت میں یا عشق مجازی کی محبت میں اور غم میں روتا ہے ہاں، یہ آنسو اور ہوتے ہیں دوستو اس سے اس سے اولیاء اللہ کے دل میں جو لذت اور جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کو فرمایا اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا اللہ کے راستے میں جو غم اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چھپا کر جو خوشی عطا فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی اب دوست اور دشمن میں فرق بیان کر رہے ہیں تھوڑے سے اشعار رہ گئے ذرا ہمت سے کام لیجئے اور آنکھیں کھولے رکھیے اور میری طرف متوجہ رہیے میں بہت دفعہ ارادہ کر کے آتا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گا ولہ نیت یہی کر کے آتا ہوں دل سے لیکن یہاں کے محبین حضرات کہ اخلاص کی برکت ہے ان کی اخلاص ہے کہ یہاں آ کر میرا دل کھلتا ہے یہاں سب محبت سے میری بات سنتے ہیں اللہ کی محبت کی بات سن اس لیے دل کھل جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو شاگرد لائق ہوتا ہے اس کی چھٹی اسی کی چھٹی بند ہوتی ہے اس لیے بھائی یہاں محبت کرنے والے ہیں تو آپ حضرات کو چھوڑنے کا میرا جی نہیں کرتا <laughs> جلدی چھوڑنے کا جی نہیں کرتا <laughs> عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا سمجھے اللہ نے اپنے عاشقوں کو کیا چیز دی ہے وہ چیز دی ہے جو کام کی چیز ہے ارے یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی کہ نہیں یہاں کا سونا کوئی قبر میں لے جائے گا یہاں کی چاندی کو قبر میں لے جائے گا کوئی اپنی حسین ترین بیوی قبر میں لے جائے گا کوئی اپنی کوئی اور دولت کوئی نعمت کوئی اولاد کوئی فیکٹریاں کوئی سپر مارکیٹ کوئی لے جائے گا اپنے ساتھ یہ تو سب یہیں لے جائے گا بھائی تھوڑے دن کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر سوچو کتنی بے حقیقت ہے یہ تو ان کو دے دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ بھی ایمان کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان کی چھتوں کو مکان کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے اس وجہ سے نہیں بنایا کہ تم تو اتنی عشرت دیکھ کر ان کی خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھو کہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نہیں دیا دیا بہت کچھ ہے لیکن دوستوں نے یہ سب دھوکا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن آخر هم غافلون اصلی مقصود سے تو یہ غافل ہیں یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا تمہاری سائنسی تحقیقیں یہیں رہ جائیں گی تمہارے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کمپیوٹر سب یہیں رہ جائیں گے ساری تحقیقات اور تحقیقات یہیں رہ جائے گی وہاں تو پوچھا جائے گا مر رب کا تمہارا رب کون تھا اب جس نے پہچانا ہی نہ ہوگا رب کو وہ کیا جواب دے گا پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمارا دین تو یہ تھا ہم پتھروں کے بتوں کو پوچھتے تھے اور یہ یہ کام فاسقانہ کرتے تھے بتائیے کام بنے گا ہاں وہاں کوئی کہے گا کہ اچھا صاحب آپ کی فیکٹری تھی آپ کو نہیں معلوم کہ رب کون تھا آپ کا دین کون تھا اور کہیں گے کہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی دکھلائی جائے گی کہ یہ کون ہے تو وہ نہیں پہچانے گا جو فاسق اور فاجر ہوگا اور وہ توبہ نہ کرتا ہوگا وہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ کون ہے ہے نا تو پھر وہاں کوئی کہے گا کہ آپ کی اچھا آپ کی فیکٹری تھی یا آپ بڑے بہت ہی بڑے اسکالر تھے یا آپ جو ہے وہ نوبل پرائز یافتہ تھے پھلاتے پھلاتے اس لیے بھائی چلیں آپ کے لیے چھٹی ہے نہیں وہاں تو یہ سوال ہوگا اور جس نے سوالات کے جواب نہیں دیا وہ پکڑا جائے گا چاہے کتنا بڑا صدر ہو وزیر اعظم ہو کوئی بھی ہو عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا ساری دنیا کے مزے فانی ملے غیر فانی مجھ کو تیرا پانی مجھ کو تیرا غم ملا قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں حسین شکلیں اور بعدے لوگ اپنی پوری پوری زندگی کسی شکل پہ ضائع کر دیتے ہیں کس قدر یعنی نقصان کی بات ہے کہ آخرکار وہ بھی قبر میں چلے جائیں گی ایسی چیزوں کو اپنا مستند مقصود مت بناؤ ان کے پیچھے مت بھاگو زندگی کو ضائع مت کرو قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں مستند ان کو نہ تو اپنا دشمنوں کو عیش آبو گل دیا آب و گل مانے پانی اور مٹی یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں مٹی کی چیزیں ہیں ساری سونا چاندی دولت سب و عشرت یہ سب مٹی اور پانی ہے دشمنوں کو عیش آبو گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا یعنی دوستوں کو وہ چیز عطا فرمائی اپنے راستے کا غم عطا فرمائی دشمنوں کو آبو گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا ان کو ساحل پر یعنی ملی کن کو یعنی عیش و عیش و عشرت کے اسباب میں بھی کافر پریشان ہے اللہ کا نافرمان اور فاسق اور فاجر پریشان ہے راجرت کے اس کے پاس بنگلہ بھی ہے گاڑی بھی ہے لیکن دوستو خودکشیاں کر رہے ہیں پریشان ہیں بھاگے پھر رہے ہیں مارے پھر رہے ہیں کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا مجھ کو طوفانوں بس مزہ لے لو یہ آخری سے ان کو ساحل پر بھی ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا یعنی اولیاء اللہ کے ارد گرد اگرچہ مصائب اور حالات ان کو بھی آتے ہیں لیکن دل ان کا بالکل مطمئن اور خوش اور اللہ سے راضی رہتا ہے تسلیم و رضا رہتی ہے ہر وقت صبر کی حالت رہتی ہے شکر کی حالت رہتی ہے خوش رہتے ہیں ہر وقت ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی مجھ کو طوفانوں نے بھی ساحل دیا وآخر دعوانا داوانہ الحمد للہ اب آپ حضرات جتنی جلدی چاہے جا سکتے <laughs> اللہ تعالیٰ قبول فرما لے مگر اس پورے اشعار کے اندر حضرت کا یہ خاص شعر اصل بات یہی کہنے کی ہے اور جب میں یہ بات نہیں بیان کرتا ہوں یقین جانیے کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر ڈالا بہت بڑا جرم کر ڈالا کہ دوستوں میرے مشق کا سب سے بڑا مشین سب سے بڑا پیغام اپنی نظروں کی حفاظت کرو نامحرم سے اور ایسے چکنے چپڑے لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو بیریش لڑکوں سے ان کو امرت کہتے ہیں ایسے لڑکوں سے بھی حفاظت کرو نگاہ کی حفاظت کرو میرے مرشد نے بارہا قسم کھا کر مسجد میں رمضان شریف میں روزے کی حالت میں کہاں کہاں حضرت نے سارے عالم میں اپنا یہ پیغام فرمایا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کر لو ولی اللہ ہو جاؤ بس یہی ایک نسخہ راستہ آپ کو بتا دیا ایک کام کر لو میرے مرشد کا پیغام ہے یہ میری بات نہیں ہے مجدد زمانہ تھے فرماتے تھے کہ میری پچہتر سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا نامحرم عورتوں سے اور امدد لڑکوں سے اللہ کا ولی ہو کر مرے گا انشاءاللہ شاء بس یہ ہے اس میں سب سب بات کا اصل اور لب لباب اور سمجھ لو کہ میرے یہاں آنا جانا جہاں بھی جانا یہ پیغام اگر نشر کبیر کا ہونے سے رہ جاتا ہے تو اللہ مجھ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے بہت مجھ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کیوں بیان نہیں کی اور یہی یہ میرے مرشد فرماتے تھے جو یہ کام نہیں کرے گا اللہ کے راستے کا سب سے بڑا حجاب سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے ساری نیکیاں کر ڈالے ساری عبادات کر ڈالے سبھی کچھ کر ڈالے سب کا خیرات جہاد سب کچھ کر ڈالے لیکن اگر یہ شخص نگاہ خراب کرتا ہے اور بے پردہ عورتوں سے اور نانیرم عورتوں سے نظر کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ بالکل ولی اللہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ